وكان أما الجدار فكان لغرامين يتيمين في المدينة وكان تحته قنز لهما وكان أبوهما صالحا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمير المكين ونحن على ذلك لمن المسلمين والحمد لله رب العالمين آج میں اردو میں بولوں دنیا والوں کو کیسے کیسے فائدے پہنچائے ہیں اور دنیا کا مینجمنٹ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کی نیکی نیکی سے جو ہے بالکل کنیکٹڈ کر دیا ہے وابستہ کر دیا ہے تو یہاں پر جو ہے بات یہ ہے کہ حضرت نبی جنا عالانہ تقریب اس واقعے کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت حفیظ اعلیٰ نبینا نبی تسلیم ایک جگہ پر رہتے تھے جہاں پر دو دریا ملتے تھے اس کا نام مجمع البحرین تھا تو حضرت موسا نبینا عالا نبی تسلیم کو یہ حکم دیا گیا تم ان کے پاس جاؤ اور کچھ علم جو ہاتھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے تم ان سے جا کر کے گئے وہ حاصل کرو حالانکہ حضرت موسا اللہ ربینا میرا حضرت تسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیا سے جو ہے اس زمانے کے بہت بڑے عالم ان کے برابر کوئی عالم نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو اس مقام پر رہتا ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں جاؤ اور جا کر کے اس سے کچھ سیکھو تو یہاں سے جو ہے علم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ عالم جو ہے اس کو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آتا ہے جہاں جا کر کے اس کا علم جو ہے وہ تھم جاتا ہو بلکہ ایک عالم کا معاملہ یہ ہے بنی ہوئی مچھلی جو ہے بھول کر کے نے ساتھ میں لے اس سفر میں جب حضرت موسا علا نبی ہے نا ولا جو ہے اس سے مانگیں گے تو ان کو پیش کریں گے چلتے چلتے چلتے چلتے جو ہے ایک جگہ پر جو ہے میں نے کہا کہ لاؤ ہمارا لنچ عربی میں اس کو غذا کہتے ہیں دوپہر کا کھانا جو ہے ہم کو دو ہمیں اس سفر سے جو ہے کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو حضرت موسا علیہ نبی کا خادم حضرت یوشا نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ بھول گئے اور جب انہوں نے مانگا تو ان کو یاد آیا کہ جس مقام پر سے جو ہے وہاں پر جب پہنچے تھے دو دریا جہاں پر ملتے ہیں تو قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ زمبیل میں سے ٹھہرے میں سے جو مچھلی تھی معاملہ یہ ہے کہ ان کے طلبوں کا جو ہے ان کے شور کا جو ہے یہ جو ہے مطلب کہ کوئی پی ہے تو زندہ ہو جائے ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی یہ ہمارا نبی علیہ السلام کون ہے یہ وہ ہے جو حضرت مسیح اللہ نبی نا وضحت کی بھی جان ہے یعنی حضرت مسیح کا یہ موجودہ یہ تھا وہ مردے جلا دیتے تھے لیکن ہاں یہ ہمارے سرکار کا موجودہ ہے جو ان کے قلموں کا دومن جو ہے وہ بھی جو ہے دلوں کو جلا دیتا ہے اور وہاں پر سے وہ مچھلی جو ہے وہ نکل کر کے جو سمندر میں چلی گئی تو جب انہوں نے کہا کہ ارے وہ تو مچھلی جو ہے وہ تو سمندر میں چلی گئی حضرت نبی نے فرمایا کہ ہاں یہی تو ہم چاہتے تھے اللہ نے جو ہے ہم کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے یہی نشانی مقرر کی تھی کہا کہ اب ہم آ گئے اس جگہ پر جہاں پر وہ بندہ جس سے ہمیں جو ہے کچھ اللہ کے حکم سے سیکھنا ہے یہی وہ بندہ اللہ کا رہتا ہے تو حضرت خضر نبینہ نبینا ساتھ و تقریب سے جو ہے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ سے جو ہے آپ کے پاس میں رہوں اس شرط پر کہ آپ کو اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے اس میں سے آپ مجھے کچھ سکھا دیں تو کہا کہ میں سکھا تو دوں گا لیکن آپ شریعت کے احکام میرے یہاں جو احکام ہے وہ دوسرے ہیں آپ میرے ایکشن کو اور میرے معاملات کو دیکھ کر کے جو ہے آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے آپ صبر نہیں کر پائیں گے آپ احترا کریں گے تو حضرت موسا آنا ان کو اطلاع دلایا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں آپ جو آپ سے دیکھنے کے لیے آیا ہوں تو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو مجھ سے سیکھنا ہے تو جب تک کہ میں کسی کام کی حکمت آپ کو نہ بتاؤں آپ جو ہے جلدی سے پہلے سے اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھنا نہیں لیکن حضرت موسا اعلیٰ نبی ہو رہی ہے اب انہوں نے جو ہے دیکھا کہ حضرت موسا حضرت اعلیٰ نبی ساتھ تسلیم جو ہے جب چلے تو ایک کشتی میں بیٹھ ہے دیکھا تو میرا کہ بچہ جو ہے بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا ہر سفید رام نبی نا بڑا تسلیم نے جو ہے اس کو پکڑ کر کے جو ہے اس کو قتل کر دیا کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے یہ معصوم بے گناہ بچہ معصوم تو نہیں کہنا چاہیے پھر مجھے معصوم نکلا لیکن معصوم تو یہ جو ہے وہ ایک طرح کی کا ٹائٹل ہے جو نبی علیہ السلام السلام ہر نبی کے لیے جو ہے خاص ہے تو بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میں سفر نہیں کر پاؤ گے خیر پھر چلے آگے آگے جب چلے تو ایک بستی سے گزر ہوا بستی والے جو تھے بڑے بد اخلاق تھے مس بہیویئر تھے بہت ہی بےہدا لوگ تھے ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت تھی تو کھانے والے کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کو جو ہے آدمی دے دیتا ہے آپ کا جو ہے وہ پیپر ایسن ہے میں الگ اور آپ الگ اب کہا کہ بس تین باتوں کا جو ہے میں آپ کو ریزن اور اس کا ریزن کیا ہے کیا ہے وہ میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو کشتی تھی یہ جا رہی تھی آگے آگے جا رہی تھی یا اس کو پیچھے لوٹنا تھا تو آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف کوئی بادشاہ تھا جو ہر جو یوزفل ہوتی تھی صحیح سلامت اس کو وہ جو ہے سے اس کے گرو سے جو ہے لیتا میں نے جو ہے یہ کہا کہ یہ کشتی جو ہے اللہ کے حکم سے چلے اور اس کے اندر عیب ہو جائے تو دیکھو اب یہاں سے جو ہے پتا لگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کو کیسی پاور بھی یہ کہتا ہے کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں اور ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے دو کان ہمارے دو کان اور وہ جو ہے مطلب یہ کہ انسان ہم بھی انسان ہے وہ ہمارے جیسے ہم ان جیسے یہ رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے لیکن قرآن کریم سے پتا لگتا ہے کہ رسول تو رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ان کے رول کو فالو کر کے جو باعث ہو جاتا ہے ایک ہو جاتا ہے وہ ایسے کام کر دکھاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسان وہ کام نہیں کر سکتے اب حضرت خضر ایک کال پر ولی ہیں اور ایک کال پر تو حضرت نے جو ہے بظاہر یہ کام کیا ہول کر دیا اس کے اندر کشتی ڈوب جاتی ہے لیکن اب جس کشتی کو ڈوبنے سے کون روکنا جس نے اس کے اندر ہول کیا ہے وہی اس کو ڈوبنے سے روکے ہوئے ہیں وہی اس کو ڈوبنے سے روکے ہوئے ہیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہمارے تمہارے کام جو ہیں وہ تو عادت کے مطابق مطلب یہ ہے کہ ہیبٹ ہے اس کے مطابق چلتے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے عادت کے جسٹ اپوزٹ کرتے ہیں اور دنیا کا کارخانہ جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی چلتا ہے بلکہ اس سے اچھا چلتا ہے یہاں پر جو ہے وہ کشتی نہیں ڈوبی وہ کشتی نہیں ڈوبی اور اس سے یہی پتا چلا کہ نیکوں نیکی سے جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ عادت کے خلاف ایسا جو ہے ظاہر ہوتا ہے اور نیکیوں کی نیکی سے جو ہے دوسروں کی مصیبت بھی چلتی ہے یہ اس کے اندر گرو بیٹھا ہوا تھا اب یہ حضرت خود علیہ السلام اتر جاتے ہیں حضرت مرزا صاحب اتر جاتے اور اس کے اندر ہول نہیں کرتے تو بادشاہ جو ہے ان کو بھی جو ہے پکڑ لیتا اور کی کشتی پکڑ لیتا مصیبت آتی کہ نہیں آتی لیکن ایک نیک سے جو ہے کتنے لوگوں کو مصیبتیں بچایا یہی تو ہمارا جو ہے تمہارا جو ہے اہل سنت میں جمع جس کو آرات کہا جاتا ہے یہی ہم کو بتاتا ہے کہ نیکوں کی نیکی سے جو ہے بلائیں نکلتی ہیں بلائیں جو ہے نیکوں کی نیکی سے کیا ہوتی ہے دور ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ ڈلتی ہے اب دوسرا جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا اس کو دیکھا وہ ایک بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے مگر اس کو ختم کر دیا آج یہ کام جو ہے کسی کو بھی جائز نہیں ہے یہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور آج بھی ایسے اولیاء گرام ضرور ہے اللہ کے جو یہ اللہ کے دیے سے جو ہے یہ جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ یہ بچہ بڑے ہو کے کیا کرے گا لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ستائے گا یا ماں باپ کو معاذ اللہ جو ہے وہ جو ہے کافر بنا دے گا اس سے جو ہے ان کو جو ہے ہٹا دے گا یا یہ بڑے ہو کر کے جو ہے یہ کرے گا وہ کرے گا تو آج بچی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس بچے کو جو ہے قتل کرتے ہیں ان کی شریعت میں جو ہے یہ جائز تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ تھا انہوں نے جو ہے اپنے غیب سے جانا اللہ نے انہیں ان کو غیب بتا دیا تھا الدین کی جو پاور تھی وہ انہوں نے جو ہے اس انسائٹ سے جو ہے انہوں نے سمجھا جانا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دین سے ہٹا دیتا اور ان کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ قابل بنا کر کے ان کو ہلاک کر دیتا تو انہوں نے جو ہے اس کو قتل کر دیا تو اس سے پتا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ علم عطا فرمایا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں نالج آف انسین علم غیب ہے وہ علم تا فرمایا ہے کہ جو کسی نبی کو کسی رسول کو کسی فرشتے کو ایسا علم تا ہی نہیں فرمایا اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کہ انسین کی نالج رکھتا ہے اور اگر انسین کی نالج نہیں رکھتا ہے تو وہ نبی نہیں ہے اس لیے کہ نبی کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس نبوت ہے اور نبوت کے معنی جو ہے وہ یہ ہے تعالیٰ نے حضور کو بلایا ہے آسمانوں پر بلایا اور آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ جو ہے پر بلایا اور کے علاوہ جو ہے لا مکان یہاں پر کوئی مکان نہیں ہے اللہ تبارک نے وہاں بلا کر کے حضور کو اپنا وہ میں جانے سے اور میں جو ہے مبتلا ہونے سے بچے کے نہیں بچے تو ان کی بلا جو ہے اب جو ہے پھر آئی بات کہ وہ جو دیوار والی تھی ہے قرآن میں رہے کہ وہ جنگل میں ایک میران جگہ میں جو ہے چل رہے تھے پہاڑی کا وہ راستہ تھا پہاڑ کا سے میں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے جاننے میں شک ہے یہ جو ہے وہ شک ہی نہیں ہے بلکہ ریزن بتانے کے لیے ہے کہ آگے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کہنے کا ریزن یہ ہے کہ بے شک وہ جانتا ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ کے جاننے میں شک ہے یہ جو ہے وہ سکتا ہی نہیں ہے بلکہ ریزن بتانے کے لیے ہے کہ آگے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کہنے کا ریزن یہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ اگر تو جانتا ہے اور بہتر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے اگر خالی تیری مرضی کے لیے کیا ہو تو تو یہ جو راک ہے اس کو حکومت اس کو ہٹا دے ہمارے گیس سے تو کہتے ہیں کہ اس جذبات اللہ تبارہ کرنا ایسا کہ وہ چٹان ہے وہ ہٹ گئی تھوڑی سی زیادہ نہیں اب کیا اسکائی نظر آنے لگا آسمان نظر آنے لگا دوسرا بولا یہ اللہ میری ایک بہن تھی اور میں اس کو ایسے چاہتا تھا جیسے کہ آج ہے عورت کو چاہتا ہے بہت زیادہ مجھے اس سے محبت ایک مرتبہ جو ہے میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میں نے چاہا کہ میں اس سے گروز ہو جاؤں یہ کی جاتی ہے کہ جاوا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جو کیا ہے مرضی کے لیے کیا ہے تو چٹان کو حکم دے دے کہ وہ ہمارے دیش سے اور اس کے دروازے سے ہٹ جائیں تو چٹان جو ہے